بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشور محرم کو یعنی دس محرم کو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے گا یا کسی سے پڑھوا کر سن لے گا تو انشاءاللہ اللہ یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ یعنی انشورنس ہو جائے گا ہرگز موت نہ آئے گی اور اگر موت آنی ہے تو عجب اتفاق کے پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی ترکیب دعائے عاشورہ عاشورے کے دن غسل کر کے دو رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ دونوں رکعتوں میں سور فاتحہ یعنی الحمد شریف کی صورت کے بعد ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد دس مرتبہ خل اللہ احد کا سورہ پڑھے اور سلام کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور نو مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھے درود شریف یہ ہے اللہ صلی علی سیدنا محمد و علی علی سیدنا محمد کما صلی علی سیدنا ابراہیم و علی سیدنا ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ بارک علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما بارق علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید پھر سات بار یہ دعا پڑھے جو حضرات نہیں پڑھ سکتے اس پڑھی ہوئی دعا کو غور سے سن لے سبحان اللہ مل المیزان و منتح العلم و مبلغ الرضا و زینت العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الی سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات كلها نسألك السلامه برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين پھر ایک بار یہ دعا پڑھے اور جو حضرات نہ پڑھ سکے اس پڑھی ہوئی دعا کو سن لے یا قابل توبتی آدم یوم عاشورہ یا فارجہ ذن نون یوم عاشورہ یا جامعہ شملی یعقوب یوم عاشورہ یا سامع دعوتی و ہارون علیہ السلاۃ وسلام یوم عاشورہ یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورہ یا رافع ادریس السماء یوم عاشورہ يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشورا يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ورضاك وأخينا و حياة حیاتن وتوفنا و الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم کا یا بسر الحسن وأخي وأمه و وجده و وفرج عنا و نحن و سبحان و فرج رب العزت عما يصفون و سلام المرسلين والحمد لله رب العالمین اللہ رب العزت نے جن چار مہینوں کو اربات حرم فرمایا ہے ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینے کا تذکرہ بھی فرمایا یہ مہینہ حرمت والا اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو تقدس کو قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا اور یہی ایک چیز اس کی عظمت اور رفت کے لیے کافی ہے مختصراً یہ کہ اس ماہ مقدس کے تقدس کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان اعمال کو کرنے والے بنے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے جو ان احادیث سے ثابت ہیں یعنی عاشورے کا روزہ رکھنا دو روزے رکھنا اپنے اہل و عیال پر فراقی روزے کی بابت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے ابن ماجہ شریف اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اہل و عیال پر فراخ دلی سے خرچ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی عاشورے کے دن اپنے اہل عیال پر فراخ دلی سے خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اسے فراخی میں رکھیں گے یعنی خوشحالی میں رکھیں گے المقاصد حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پچاس سال تک اس کا تجربہ کیا ہے اور دیکھا ہے جو شخص اس روز اپنے اہل عیال کے ساتھ فراخ دلی کا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ سارے سال کے لیے اس کی روزی پر اس کی روزی اس پر وسیع کر دیتے ہیں غنیت الطالبین اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین